توبہ حضرت آدم علیہ السلام کی میراث حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو ان کو فرشتوں نے مبارکباد دی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے آدم اللہ تعالی نے جو آپ کی توبہ قبول فرمائی تو آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا حضرت عالم علیہ السلام نے جواب دیا ہے جبرائیل اگر توبہ قبول ہونے کے بعد بھی مجھ سے سوال ہو تو پھر میرا ٹھکانہ کہاں ہے اسی وقت ان پر وہی ہوئی کہ اے آدم آپ نے اپنی اولاد کے لیے وراثت میں رنج و مشقت چھوڑی ہے اور توبہ بھی تو جو کوئی ان میں مجھ کو پکارے گا میں اس کی سنوں گا جیسے آپ کی سنی اور جو کوئی مغفرت کا سوال کرے گا اس پر بخل نہ کروں گا کیونکہ میرا نام قریب اور مجیب ہے اے آدم توبہ کرنے والوں کو قبروں سے ہنستے ہوئے اور بشارت سنتے ہوئے اٹھاؤں گا